بے شک ہم نیزمہ کا سنگیار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہے